فراس نے بیان کیا کہا کہ میں نے شعبی سے سنا انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا والدین کی نافرمانی کرنا کسی کی ناحق جان لینا اور یمین غموس قصدن جھوٹی قسمیں کھانے کو کہتے ہیں صحیح بخاری حدیث سمٹ چھ ہزار چھ سو